وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے شب غم کی ظلمت میٹاتے رہیں گے شب غم کی ظلمت میٹاتے رہیں گے فلک پر ستارے سجاتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے خود اپنے سفینے جلاتے رہیں گے خود اپنے سفینے جلاتے رہیں گے تلا تم کو ساحل بناتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے مخالف ہوائیں چلے لاکھ لیکن مخالف ہوائیں چلے لاکھ لیکن گاندھیوں میں جلاتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سے کے بھی مسکراتے رہیں گے یہ بجلی تو گرتی ہے گرتی رہے گی یہ بجلی تو گرتی ہے گرتی رہے گی مگر آشیاں ہم بناتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے کریں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے ستم ختم ہو جائیں گے ظالموں کے ستم ختم ہو جائیں گے ظالموں کے کہاں تک ہمیں آزماتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے برہمن کی یہودی کی سازش برہمن کی یہودی کی سازش ہم جہاں کو بتاتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سے کے بھی مسکراتے رہیں گے درندوں کا جب تک تدر رکنا ہوگا درندوں کا جب تک تدر رکنا ہوگا یہ دریا لہو کے بہاتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سے کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سے کے بھی مسکراتے رہیں گے شہیدان کشمیر وادی کے شولے شہیدان کشمیر وادی کے شولے لہو میں ڈوبو کر بجھاتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے گے رہیں گے لہو میں ہم اپنے نہاتے رہیں گے لہو میں ہم اپنے نہاتے رہیں گے مگر فتح کے گیت گاتے رہیں گے جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی ہو نسبت رسول خدا سے ستم سہ کے بھی مسکراتے رہیں گے وہ جن کی نسبت رسول خدا سے ستم سے کے بھی مسکراتے رہیں گے